کہ بھلائی کی رابطاتا ہے تو ہم اس پر آمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنی رب کا شریک نہ کریں گے